ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک کام ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ یا کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے پھر سب نے نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 836